vegetable which is bitter in taste but holds unparalleled benefits. We are talking about bitter melon. Let's learn about its benefits in this report. موسم گرما میں زمین سے اگنے والی نباتات میں کریلا خصوصی اہمیت کا حامل ہے کریلا موسم سرما کی عام سبزی ہے اس کا مزاج گرم اور خشک ہے کریلے کی کرواہٹ بعض افراد کو ناگاوار گزرتی ہے تاہم اس میں طبی نقطۂ نگاہ سے کثیر فوائد بھی پوشیدہ ہیں ماہر طب کے مطابق کریلے میں فولاد calcium phosphorus protein insulin vitamin B اور وٹامن سی جیسے اجزا شامل ہیں کریلے میں انسانی صحت سے متعلق دیگر فوائد کے حوالے سے ماہرین مزید بتاتے ہیں کہ کریلا خون صاف کرتا ہے جبکہ خون میں موجود فاسد مودوں کو ختم کرتا ہے کریلا جسم کو قوت بخشتا ہے کریلا شوگر کے مرض کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ کریلے سے لبلبے کی اصلاح ہوتی ہے اس لیے شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے لہٰذا شوگر کے مرض میں مبتلا شخص روزانہ کریلے کے رس کا ایک چمچہ پیے تو اس پر صحت بخش اثرات مرتب ہوں گے سنت وہ ذیشان گیا طبی ماہرین کے مطابق کریلا جوڑوں اور گٹھیا کے درد اصابی امراض اور لکوا فالش میں بھی مفید ہے کیونکہ کریلا خشک اور گرم مزاج ہے اس لیے رتوبت تحلیل کرتا ہے جبکہ فالج کے مریض اگر بکثرت کریلا پکا کر کھائیں تو انشاءاللہ شاء وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں مذکورہ مرض میں مبتلا اسلام بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کو استعمال کر کے اپنے مرض سے شفا حاصل کریں اور اپنی توانائی کو نیک کاموں میں بھی صرف کرنے کی کوشش کریں سنت وہ شان